الباب التاسع والتسعون ومئة باب سنة الظهر ظهر کی سنتوں کا بیان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق علی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی انہیں پابندی سے ادا فرماتے تھے بخاری وعنها رضی اللہ عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين حضرت آشار بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے فردوں سے پہلے چار رکعات پڑھتے پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر واپس تشریف لا کر دو رکعت ادا فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر میرے گھر تشریف لا کر دو رکعت ادا فرماتے مسلم وعن ام حبیبت رضی اللہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کے فردوں سے پہلے چار رکعتوں کی اور ظہر کے بعد چار رکعتوں کی حفاظت کرے گا یعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عبد الله بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اوپر چڑھے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہ پڑھ سکتے تو انہیں ظہر کے فردوں کے بعد پڑھتے تھے اسے امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے